حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے رب تعالیٰ کو اس بندے پر بڑا تعجب آتا ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لئے نکلے اور اس کے بھاگ نکلے مگر اس بندے کو گناہ کا احساس ہو تو وہ قتال کے لیے واپس لوٹ آئے حتیٰ کہ اس کا خون بہا دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو میرے بندے کی طرف کہ میرے ہاں ثواب کی رغبت میں اور میری پکڑ کے ڈر سے واپس لوٹ آیا حت کیس کا خون بہا دیا گیا سننے ابودا بوت حدیث نمبر دو